امید نہ ہو اللہ کی رحمت کہاں جاؤ گے ارے اس کے سے نا امید نہ ہو اپنی ذات تو بھی غائب ہو جاؤ ذات تو نہ اے اللہ اگر میں نے تو میرے سپرد کر دیتا تو میں کیا کراں گا گناہ بدی جرم ظلم تو تو پہلے میری ذات کیوں میں نے بچا ایک اپنے اختیار اور ارادہ انسان کو ہلاک کر دیتا اپنے اختیار اور ارادے کو اللہ تعالی پناہ میں آپ نہ رستہ اختیار کرو نہ پاک نہ رستہ اختیار کرو اتحاد اتفاق رکھو پھر کمیٹ انگریزی الفاظ ہیں تو جان چھڑاؤ ایک کریں نہ کھائے کمیٹی کمیٹی آخ سو پھر نفسانیت پیدا ہو سی یاد رکھا ہے الفاظ مانی پیدا کریں دن مان یا حوال پیدا کریں دن کوئی بندہ آ رہا ہے تو صاحب تشریف لے آؤ اندر دل عزت طلبی دا زاویہ پیدا ہو دونوں جائے کتوں آنا پیا جلدی آ جا انگریزی الفاظ بالکل ہولے چھوڑ دے جاؤ اسلام دے الفاظ لاؤ جب اسلام دے الفاظ لاؤ الفاظ دی برکت الفاظ توازو پیدا ہوئے گی اتنے پھر نفسانیت نہیں ہوئے گی ساری ربانیت ہوئے گی ربانیت انگریز دے ہر لفظ ہر شہر کوئی کافر کا بچہ ایسا ہے اسلام دے الفاظ دے وال قریب ہو جاؤ گے تو ربانیت چھلکے گی ہاں ارے ربانیت چھلکے گی اس لیے کہ پھل کا اثر اس کے چھلکے میں ہوتا ہے پھل کا اثر چھلکے میں ہوتا ہے مانی پھل ہے اور الفاظ اس کا چھلکا ہے بھائی اس لیے یہ کمیٹی فلینی ہے زیرو بول دینے کو کمیٹی ہو گئی دے فلانی بھائی سب کوئی کہاں